جنت کا ایک دروازہ توبہ کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں سات بند ہیں اور ایک توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوتا عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه